کیا ان کی ہٹ گرمی ہی کا ایک واقعہ ہے ایک مقام تھا بحیر قلزم کے کنارے پر ایک بستی تھی اس بستی کا نام تھا ایلا اور آج کل اس کو اقبا کہتے ہیں یہودیوں کی ایک بڑی بستی یہ سمندر کے کنارے پر آباد تھی اب دنیا میں تین بڑی قومیں یہود نصارہ اور امت مسلمہ تینوں کتاب کتابیں ان میں نصارہ کو کہا گیا کہ آپ اپنے لیے ہفتے میں کوئی دن منتخب کر لو جو تمہارے نزدیک عبادت کے لیے بہتر ہو ایسا کوئی دن طے کر لو تو انہوں نے اتوار کا دن طے کیا تھا پھر یہود سے کہا کہ تم بھی اپنے لیے ایک ایسا دن منتخب کرو کہ جس میں کاروبار تجارت زراعت ملازمت یہاں تک کہ گھر میں کھانا پکانا بھی بند چولہا بھی نہیں جلایا جائے صرف عبادت کرنا ہے تو انہوں نے سنیچر کا دن پسند کیا عربی میں سنیچر کے دن کو یوم السبت کہتے ہیں تو یہ مشہور ہی ہو گئے سنیچر والوں کے نام سے اور جمعہ کا دن اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے چھپا کے رکھا تھا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اس امت کو ملا جو دنوں میں سب سے قیمتی ہے جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش بھی ہے اور وفات بھی مسلمہ امت کے لیے جمعہ کا دن نصارہ کے لیے اتوار کا دن یہود کے لیے عبادتوں کے خاص مخصوص دنوں میں سنی چور اب یہ لوگ سمندر کے کنارے رہتے تھے اس لیے ان کا کام ماہی گیری یعنی مچھلیاں پکڑنا یہ ان کا بڑا مشورہ تھا اور اسی سے ان کا گزارا اوقات چلتا تھا جو قومیں سمندر کے ساحل پر رہتی ہیں ان کی بھی سمندری میوہ ہوتی ہے اور ان کا کاروبار بھی وہی ہوتا ہے چھ دن ان کو اجازت تھی کہ تم اچھی طرح سے مچھلیاں پکڑ سکتے ہو اپنا کاروبار کر سکتے ہو اور ساتواں دن یعنی یوم سب اس میں مچھلی پکڑنا منع آرام اب عالم یہ تھا کہ یہ لوگ دیکھتے تھے کہ جس روز ممانعت ہے اس روز بڑی بڑی مچھلیاں اور بہت بڑی تعداد میں سطح پر آ جاتی اور یہ لوگ کہتے تھے یہ تو ہم محروم ہو رہے ہیں ایسا قانون آیا ہے ہم شکار کر نہیں سکتے اور مچھلیاں ہاتھ سے نکل جا رہی تو انہوں نے ہیلا کیا علماء نے لکھا ہے کہ کسی ناجائز کام کو جائز کرنے کے لیے ہیلا کرنا ناجائز اور کسی حرام کام کو حلال کرنے کے لیے ہیلا کرنا حرام ہے اور اگر عبادیت کے درجے کی چیز ہو اور اس کے لیے کوئی گیلا کرنا ہو تو بن جائیے جیسے کئی گیلے و سنت میں ان کا تذکرہ ملتا ہے وہ تو دیر سے بات کریں گے اب انہوں نے گیلا کیا سمندر کے کنارے پر جو و جلد رہتا ہے اس میں پانی دور تک میدان کے اندر پھیلتا ہے تو انہوں نے میدانوں کے اندر بڑے بڑے حوض بنا دیے سنیچر کے روز جب پانی آتا تھا وہ مچھلیاں بھی ساتھ کھینچ کر آتی تھی اور وہ حوض کے اندر آ کر جمع ہو جاتی تھی یہ لوگ سنیچر کو نہیں پکڑتے تھے اتوار کو وہ تمام مچھلیاں نکال لیتے اور سمجھتے تھے کہ ہم یہ تیس کام کر رہے ہیں جب ان سے کہا جاتا تھا کہ بھائی یوم سخت میں مچھلیاں اور اس کا شکار بنا ہے یہ جواب دیتے تھے کہ ہم کہاں سنیچر کو شکار کرتے ہیں ہم تو اتوار کو پکڑتے ہیں جو صالحین کا ایک طبقہ تھا انہوں نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو اس طرح سے انسانوں کو سمجھایا جا سکتا ہے اللہ کے قانون کو توڑ کر ایسی گیلا پردازی اللہ کے یہاں تو نہیں چلے گی بندوں میں چل جائے اللہ کے یہاں نہیں چلے گی نہیں مانے اور انہوں نے سلسلہ جاری رکھا صالحین سمجھاتے رہے لیکن وہ مانے نہیں اس کے دوران اللہ تعالیٰ نے ایک نبی حضرت دارود علیہ السلام والسلام کو ان کی طرف مبوس کیا حضرت دارود علیہ السلام نے سختی سے اس کو حرام قرار دیا اور اس عمل کو ممنوع قرار دیا کہ اللہ کی طرف سے پکڑ آئے گی پھر تمہاری جب قومیں اللہ کے احکام توڑتی ہیں تو پھر اللہ کے طرف سے گرفت آتی ہے پکڑ آتی ہے لہٰذا تمہاری بھی پکڑ آئے گی پکڑ آنے سے پہلے مان جاؤ تو قوم کے اندر تین طبقے ہو گئے ایک تو وہ طبقہ تھا کہ جو شکار سے ہوگا نہیں دوسرا وہ طبقہ تھا جو شکار تو نہیں کرتا تھا لیکن شکار کرنے والوں کو روکتا بھی نہیں تھا ان کی دعوتوں میں بھی شامل ہوتے تھے ان کے کھانوں میں شامل ہوتے تھے ان کی شادیوں میں شامل ہوتے تھے ان کے غم میں شامل ہوتے تھے تیسرا طبقہ ان لوگوں کا تھا جنہوں نے ان کے ساتھ تعلقات منقطع کر رکھے تھے یہ کہہ کر کہ تم جو ہے وہ اللہ کی نظر میں ایک مضمون قوم ہو اور تمہارا ساتھ دینا یہ در حقیقت اپنے آپ کو بھی گناہ میں ملوث کرنا ہے اس لیے ہم تمہارے ساتھ نہ کھائیں گے نہ پیئیں گے نہ تمہاری شادیوں میں شامل ہوں گے یہ تیسرا طبقہ بالکل الگ ہو گیا بلکہ انہوں نے یہ کیا کہ دیوار قائم کر دی وہ دو طبقوں سے الگ دیوار بنا کر دیوار سے اس طرف مکانات بنائے اور اس کے اندر رہنا شروع کیا کہ ہم تمہارے ساتھ رہنا بھی نہیں چاہتے کہ مبوس قوموں کے ساتھ بود و باش یہ بھی قابل گرفت ہے ان اللہ لہذا ہم بالکل الگ تھلگ ہو جاتے ہیں کل تمہاری پکڑ آئے تو کم سے کم ہم تو بچ جائیں ایک عرصہ دراز گزر گیا مورگین لکھتے ہیں ایک عرصے دراز تک انہوں نے یہ ہیلا پردہ جاری رکھی اب دیوار کے اس طرف بھی ان کی آوازیں شور بستی رہتی ہے تو آوازیں بھی ہوتی ہے شور بھی ہوتا ہے لیکن صالحین نے محسوس کیا کہ آوازیں آنا بالکل بند ہو گیا ہے شور بالکل بند خاموشی چھا گئی ہے ایک دم کیا ہوا ہے تو انہوں نے ذرا دیوار سے اوپر ہو کر جھانک کر دیکھا یہاں تو حالات کی بدل گئے دیکھا کہ حال یہ ہے کہ جو نوجوان تھے ان کو تو بندروں کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا اور جو بوڑھے تھے وہ خنزیروں جیسی شکل میں ہو گئے تیرا تیرتا بل خنازیر ایک جگہ اس کا تذکرہ ہے یہاں صرف تیرا کا تذکرہ ہے بندر کو کہتے ہیں اب یہ روئے اللہ سے معافی مانگی اللہ تو نے ہماری حفاظت فرمائی اگر ہم بھی ان کے ساتھ شامل ہوتے تو ایسا معاملہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا اس سے ایک بات کا پتا چلا کہ مضموم حرکت کرنے والوں کی حرکت پر خاموشی کا اختیار کرنا یہ بھی ایک طرح کا ان کے گناہ میں شمول اور ان کے ساتھ شامل ہونا ہے اس لیے علماء جب برے کام ہو رہے ہوتے ہیں نواحی وجود میں آتے ہیں اور لوگ معاشیات کرتے ہیں تو ان کو روکتے ہیں یہ علماء کی ذمہ داری ہے ورنہ نہ روکنے پر بھی گرفت ہے قانون لا یا تناخو نامن کریم فائو خالی دار تقریریں کرنا مقصد نہیں قوم جو ہے غلط کام کر رہی ہے لوگ غلط کام کر رہے ہیں تو ان کی غلطی پر ان کو متنوع کرنا ان کو احساس دلانا یہ علماء کی ذمہ داریوں میں یہ علماء کے کاموں میں ہے یہ علماء کے فرائض میں ہے یہ ان کی ذمہ داریوں میں لپیٹ پہ وہ لوگ بھی آ گئے جو خاموش تھے لیکن ان کے ساتھ تھے صالحین ان سے کہتے تھے کہ تم کیوں ان کے ساتھ ہو کہا ہم لوگ ساتھ نہیں ہیں ہم لوگ شکار نہیں کرتے خالی ساتھ رہتے ہیں رہائش ہماری ساتھ ہے کود و پاش ساتھ ہے باقی ہمارا مزاج ان کی طرح کام توڑنے کا نہیں اس کے باوجود پکڑا نہیں اور بالکل الگ تھلگ ہو جانے والے جو تھے وہ بچ گئے انہوں نے روکا بھی تھا اور الگ بھی ہوئے تھے وہ بچ گئے جائز کاموں کے لیے کوئی گیلا کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں جب پتا ہو گیا خیبر تو وہاں کے باغات اور وہاں کی زمینیں بٹائی پر دی وہاں کے یہود نے کہا کہ ہم یہاں سے نکل جائیں اس سے بہتر ہے کہ آپ کی زمینیں زمینیں آپ کی ہوگی آپ نے کامیابی حاصل کی ہے یہ ملک آپ کا ہے زمینیں آپ کی ہیں آپ زمین رکھیں اور کی اپنے قبضے میں رکھیں لیکن ہمیں مزدور کی حیثیت سے رکھیں اور نسپا نسفی ہم لوگ لے لیں گے جو پیداوار ہو سرکار سال کے اخیر میں وہ پیداوار لینے کے لیے لوگوں کو بھیجتے تھے ہمارا حصہ دے دو تمہارا حصہ نکال دو جب وہ حصہ لے کر آئے تو دیکھا کہ ہر کھجور نہایت عمدہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا کہ کیا خیبر کی اور کھجور اتنی عمدہ ہے جتنی تم لے کے آئے ہو نہیں سرکار ردی اور کم درجے کی اور گھٹیا درجے کی کھجوریں بھی تھیں تم تو لائے ہو تو سب عمدہ ہے نہیں سرکار ہم نے ایسا کیا کہ ردی جو کھجوریں تھیں وہ مثال کے طور پر دس من تھی تو وہ دے دی اور ایک من ہم نے جو ہے وہ عمدہ کھجوریں اس کے بدلے میں لے لی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ربا اسی کا نام ربا ہے کہ ایک ہی جنس کی چاہے چیز یہ پودا ہو کٹیا ہو لیکن جنس ایک ہے لہذا برابر سرابر اگر نہ رہا تو یہ سود ہو جائے گا سودی کاروبار کیا تم نے تو سرکار ہم کیا کرتے اس کا ایک اچھا طریقہ تمہیں بتاتا آئندہ کیا کرو اور اب کیا کرو یہ جو ردی کھجور ہیں ان کو بیچ دو فروخت کر دو اس کی قیمت تو ہے ہی نا وہ قیمت سے تم چاہو کہ یہاں مدینے عمدہ کھجوریں لاؤ تو وہ جو قیمت آئی ہے اس سے خریدو اور پھر لے کے آؤ اب دیکھ یہ جائز ہو گیا تم نے جو کام کیا وہ ناجائز تھا سرکار نے اس کو جائز بنانے کا طریقہ بتا دیا کہ اس طریقے سے کرو گے تو ہو جائے گا جو بیماری ہوئی مرض ہوا اس کے بعد حالات آئے تو قسم کھائی تھی اپنی بیوی کے بارے میں کہ اچھا اگر ہو گیا اور مجھے اللہ نے شفا دے دی تو یہ بیوی کو سو کوڑے ہوں لیکن اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ تمہاری بیوی نیک ہے سو کوڑے مارنے کی شرط پوری کرو لیکن ہم طریقہ بتاتے ہیں کیا کرو لٹ لے کر سو کوڑے نہیں مارنا یہ نازک ہے مر جائے لیکن اس کی جہی شکل تم کو بدلا دیں وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے جھاڑو کی وہ باریک سینکیں آتی ہے وہ سو لے لو اور ایک ہی مرتبہ اپنی بیوی کی پشت پر مار دو تو تمہاری قسم بھی پوری ہو جائے گی اور یہ جائز بھی ہو جائے گا اور تمہارا عمل بھی پورا ہو جائے گا اور بیوی کو اتنی نقصان اور تکلیف بھی نہیں دیکھو یہ طریقہ بتا تو ہے اتنا کھیلا ممنوع نہیں ہے اس طرح کا ہیلا آپ کر رہے ہیں اس کے اوپر فیصلہ ہے اب سوال ہوتا ہے کہ ان کو بندروں نے کیوں تبدیل کر دیا مست کیوں کر دیا ان کی شکلیں بدل کیوں ڈالی بہت آسان جواب تو مفسرین نے یہ کیا کہ انہوں نے اللہ کے حکموں کو بدلا تو اللہ نے ان کی شکلوں کو بدلا اس سے ضابطہ معلوم ہوا کہ اللہ کے احکام کو بدلنا اور اللہ کے احکام کو توڑنا اور اس میں تبدیلیاں کرنا اور گیلا پردانیاں کر کے ناجائز امور کو جائز بنانے کی کوشش کرنا ان اللہ بہت بڑا ہونا ہے یہاں تک کہ قوموں کو اللہ تعالیٰ نے مست کر دیا ہے اس میں اس امت میں مست نہیں ہوگا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہ میری پوری قوم منسوخ نہ ہو جائے ختم نہ ہو جائے اور اللہ میری پوری قوم کو زمین میں دھنسا نہ دیا جائے ایک کی مرتبہ میں مٹا نہ دیا جائے اور اللہ میری امت جو ہے آپس میں اختلاف نہ کرے اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کو منظور فرمایا کہ پوری امت بیک وقت منسوخ بھی نہیں ہوگی دھسا بھی نہیں خرف بھی نہیں ہوگا مست بھی نہیں ہوگا لیکن امتنا باقی رہے گا جو اب تک ہے اس لیے کتنی بھی اتحاد کی امت میں کوشش کرو گے تو اتحاد نہیں ہوگا کیونکہ پیشگوئی پہلے سے کی گئی ہے کہ اختلاف باقی رہے گا اس وجہ سے حضور نے اطمینان کا اظہار کیا کہ اختلاف ہو جائے امت میں تو کچھ نہیں لیکن یہ بالکل ایک ہی دفعہ میں تباہ اور برباد میری امت نہ ہو جائے سب زمین سے ختم نہ ہو جائے اس بات کو اللہ کی طرف سے منظوری ملی کہ اختلاف تو اختلاف لیکن امت باقی رہے گی تو آج اختلافات ہیں لیکن امت باقی ہے اب سوال ہوتا ہے کہ بندروں ہی کے اندر ان کو کیوں تبدیل کیا کیوں کہ جب انہوں نے دیکھا دیوار سے تو یہ خنازیر اور یہ بندر جو ہیں وہ رو رہے تھے اور ایک دوسرے کو پہچان بھی رہے تھے لیکن بول نہیں پا رہے تھے آنسو برابر جاری تھے لیکن اپنی شکلوں کے بدل جانے پر رو رہے تھے ہزاروں پتا لیکن اب رونا کیا کام آتا پہلے سے کہا گیا تھا مان لے لیں تو اچھا تھا لیکن مانا نہیں بس تو نبیوں کی بات کا نہ ماننا اور اللہ کی بات کا نہ ماننا یہ اللہ کے غضب کو دعوت دیتا اللہ کی پکڑ کو دعوت دیتا یہ واقعات کیوں ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پاننا نکالا یہ ماں بنیں یہ بے بھا وہ ہم نے یہ واقعات تمہارے سامنے اور یہ تاریخی چیزیں اس لیے رکھی ہیں تاکہ اس زمانے میں جو یہود ہیں جو سرکار کی بات کو نہیں مانتے اپنے انجام کو سمجھیں اور ان کو سنایا جا رہا ہے اور ہمیں بھی کہا جا رہا ہے کہ تم بھی اس بات کو سمجھو کہ اگر نبی کے بدلائے ہوئے طریقوں کے خلاف چلو گے تو ان کے یہاں تین ہزار نبی بھیجے تھے ان کی پکڑ آئی تمہارے پاس ایک ہی نبی آیا تمہاری بھی آ سکتی پکڑ میں کوئی دیکھ نہیں ابھی آج کے جو حالات ہیں وہ حالات پر یہ یہی بات بتاتے ہیں کہ اللہ کے احکام سے بہت اور دوری بڑھتی جا رہی اور جتنی دوری بڑھتی جائے گی جتنے احکام کو توڑا جائے گا یہ قوم ٹوٹتی جائے گی یہ ملت ٹوٹتی جائے گی کہتے ہیں کہ بندر جو ہے انسان سے مشابے ہے داروی کی تھیوری میں تو یہ لکھا ہے کہ انسان پہلے بندر تھا رہتے رہتے اور ہوتے ہوتے گردش دورہ نے اسے انسان بنا دیا اگرچہ اسلامی عقیدے میں یہ بات نہیں مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ضروریت آدم ہیں ابو نہ نا آدم اب حضرت آدم اور حضرت حوا کی اولاد ہے یعنی انسانوں کی اولاد ہے بندروں کی نہیں یہ سائنس والوں کو مبارک ہو بندروں کی اولاد میں مسلمانوں کے عقیدے میں تو یہ ہے کہ یہ انسان سے ہی بنے ہوئے ہیں اور پہلا بھی انسان تھا اور یہ بھی انسان ہے اور کسی کو زلیل بتلانا ہو تو بندر کے ساتھ کتاب کرتے ہیں کہ یہ بندر ہے کہتے ہیں کہ موٹر اس سے معلوم ہوا کہ کسی کو زلیل بتلانا ہو اور ذلت اس کی بیان کرنا ہو تو اس کے لیے جانور کا جو ہے وہ نام دیا جاتا ہے اور اس میں بھی ذلت کے لیے بندر لایا جاتا ہے اور چونکہ ان کو زلیل کیا تھا انہوں نے اللہ کے احکام کو توڑے تھے اور اللہ کے احکام کے ساتھ کھلواڑ کیا تھا تو جانور جو ہے انسان تو ضابطوں کو ماننے والی قوم ہے دو آدمیوں کے درمیان ایک معاہدہ پہ ہوتا ہے تو وہ قانون بن جاتا ہے وہ ضابطہ بن جاتا ہے جیسے نکاح کے اندر میاں اور بیوی دونوں ساتھ ملتے ہیں تو دونوں کے لیے ایک ضابطہ طے کیا ہے ضابطہ حیات کا نام نکاح ہے یہ قانون ایک کانٹریکٹ ہے جس کو دونوں سائن کرتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں تو زندگوں کی مثال دینی وہ جانوروں میں تو ارادہ یعنی بندر کے ساتھ دی جائے اور وہ انسانوں سے مشابہ بھی ہے اس بنا پر اس کی مثال دیتے ذلت میں بھی اس کی مثال دی جاتی ہے اور تیسرا یہ کہ حیوان کے لیے کوئی قانون نہیں ہوتا تو قانون تم نے توڑا تو تمہارے اندر انسانیت کی سطح ختم ہوئی حیوانیت کی سطح پر تم آئی تو سب حیوانی پر آئے گئے اس بنا پر تمہیں بندروں میں تبدیل کر دیا گیا کیونکہ تم نے انسانیت کے بعد سے قانون بنایا تھا اللہ نے اس کو توڑ دیا تو قانون ربانی کو توڑنے سے انسان حیوانیت کی سطح پر اتر کے الگ ہے اور حیوان کہلاتا ہے حیوانوں کے لیے کوئی ضابطہ نہیں ہوتا حیوانوں کے لیے کوئی قاعدہ نہیں ہوتا قاعدہ انسانوں کے لیے ہوتا ہے امتوں کے لیے ملتوں کے لیے ہوتا ہے وہ قانون توڑا گیا تو دنیا والوں کو بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہمارے قانون کو تبدیل کرنے والے اور قانون کا مذاق اڑانے والے اور اس کے ساتھ ہیلا پردازیاں کرنے والوں کا انجام کیا ہو سکتا ہے کس حد تک جا سکتا ہے وہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہونا خجا نکال لے ماں میں نے یہ گا ماحول پڑھا جو لوگ اس زمانے میں موجود تھے ان کے لیے بھی عبرت کا سامان ہے جنہوں نے اس قوم کی ذہانت کو دیکھا تھا ان کی مالداری کو دیکھا تھا اپنے آپ کو بہت زمین اور بہت ہوشیار سمجھ رہے تھے اور جیلا کیا تھا انہوں نے اپنی ہوشیاری کا ثبوت دیا تھا تو اللہ نے فرمایا ضرورت سے زیادہ ہوشیاری کا نتیجہ انسانیت کی سطح سے اتر کر حیوانیت کی سطح میں داخل ہو اللہ کے قانون کے آگے اپنے آپ کو ہوشیار مت بناؤ قانون میں کے سامنے سپر ڈالو اس کے احکام کے سامنے ہتھیار ڈال دینا یہی اصل میں اسلام ہے یہی سچا انسان ہے یہی مسلمان ہے جو اللہ کے احکام کے سامنے اپنے آپ کو ڈال دے مسلمان کس کو کہتے ہیں مسلم کس کو کہتے ہیں ان دینا ان اللہ اسلام جو فرمایا کیا ہے یہی بات ہے اسلام کے معنی اپنے آپ کو اللہ کے احکام کے سامنے ڈالنا مثال کتنی اچھی عطا فرمائی یوں پڑھنا اس کی مثال ایسی سمجھو جیسے کہ مردہ نہلانے والے کے سامنے ڈال دیا جاتا ہے وہ جس طرح سے چاہتا ہے الٹتا ہے پلٹتا ہے اور مردہ اعتراض نہیں کرتا ایمان والے کو اللہ کے احکام کے سامنے بالکل مردہ بچ بھائی نہیں ابھی نکالنا اس زمانے کے لوگوں کے لیے بھی عبرت کا سامان رہا دور دور تک جن لوگوں کو معلوم ہوا انہوں نے کام پکڑ لیے کہ ہم کبھی اللہ کیونکہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے اللہ کے کام کو بدلنے والوں کا جان کہ اللہ نے ان کی شکلوں کو کیسے بدل دیا لیکن ان قانون ہے ایک دستور ہے اللہ کا لوگ پوچھتے ہیں مولانا اب یہ جو بندر نظر آتے ہیں کیا یہ وہ قوم ہے نہیں یہ وہ قوم نہیں ہے کیونکہ ایک دستور اللہ کا یہ بھی ہے کہ جو قومیں مشق کر دی جاتی ہیں جن کی شکلیں بدل دی جاتی ہیں ان کو تین دن کے اندر اللہ موجود مخصوص قوموں کو ختم کر دیا گیا ہے سب کے زمین سے مٹا دیا گیا ہے رکھا نہیں گیا ہے زندہ ان کو یہ جو بندر نظر آتی تو مستقل مخلوق ہے اللہ کی مستقل حیوان ہیں جیسے اور ہزاروں حیوان اللہ نے پیدا کیے اس طرح سے اس کو بھی ایک مغلوب کی حیثیت سے پیدا کیا ہے اور فرمایا بات کے لوگ قرآن اٹھا کے دیکھیں گے اور یہ واقعہ پڑھیں گے تو ان کے لیے بھی عبرت کا سامان ہوگا اس بنا پر کہ اس کتاب کا ایک ایک حرف سچا ہے لہذا سچی کتاب کے سچے واقعات سے اچھے اور سچے لوگ عبرت حاصل کرتے ہیں اس لیے جو ماننے والے ہیں ان کے لیے معزت ہے اس لیے فرمایا اور جالنا ہم متقین اور ہم نے متقین کے لیے یعنی جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے احکام کو توڑنے سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہم نے واحد بنا دیا اس کو یعنی عبرت کا نصیحت کا سامان بنا دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی جا رہی ہے بنی اسرائیل کو سنایا بھی جا رہا ہے کہ تم نے کیا کیا کام کیے ہیں اللہ کے حکموں کے ساتھ تمہارا پہلے سے یہ معاملہ چلا آیا ہے آج جب کہ مدینے میں نبی آ چکے ہیں اور تمہیں نبی کی بات کو منظور کرنا چاہیے اور قبول کرنا چاہیے اس موڑ پر آ کر تم کھڑے ہو تم نے خود کہا تھا کہ جب مدینے آئیں گے نبی تو سب سے پہلے ہم لوگ ہوں گے اتباع کرنے والے اور اتباع ہی نہیں کریں گے ہم سرکار کے ساتھ مل کر مدینے کے جو باشندے ہیں اور سب خدرت والیوں کے ساتھ لڑیں مقابلہ کریں گے کیوں مقابلہ کریں گے اس بنا پر کے اوس اور حضرت نے ہمارے بڑے بڑے سورماؤں کو ایک ساتھ ختم کر رہا جبکہ اوس اور حضرت ایسے ہوڑ پر پڑے ہوئے تھے کہ خود ان کے بڑے بڑے لوگ ختم ہو گئے آپس کی لڑائی کے اندر اوس اور حضرت کی ایک تاریخی لڑائی ہے جس کا نام کے بوہار سے اس کے اندر جتنے سو سال چلی تھی یہ لڑائی خانہ جنگی اندر اندر کی سو سال تک چلی تھی اور یہ سو سال کے اندر کیا لوگ نہیں لڑے ہوں گے جتنے بڑے بڑے سردار تھے وہ سب کام آ گئے تھے یہ بھی ایک حکمت اور مصلحت تھی کہ ایسے وقت میں سرکار مدینہ منورہ تشریف لائے کہ جو سر اٹھانے والے سر گرے تھے وہ پہلے ختم ہو چکے تھے مدینہ کا میدان بالکل ہموار ہو چکا تھا اور مدینہ منورہ میں اگر کوئی فرق سوڑ رہا تھا اور کوئی کوشش کر رہا تھا اپنے سردار بننے کی اور بڑے بننے کی تو وہ عبداللہ ابن ابئی اتنے سلول تھا جس نے اوس اور خزرت والوں سے بھی منوا لیا تھا کہ میری تاج پوشی کی جائے اس کے لیے سونے کا تاج سر پر رکھنے کے واسطے بنا کے ریڈی کر دیا گیا تھا اس کے دوران سردار تشریف لے آئے لوگوں کے روپ بدل گئے اور سرفرج والوں نے سرکار کو ساتھ دینا تعاون کرنا مدد کرنا کہیں کبھی ہے اور سرکار نے یہود کو دعوت کی یہاں بہت بڑا بیت المدراس تھا کمیونٹی ہال تھا جس کے اندر یہ لوگ مل کر عبادتیں کیا کرتے تھے آپس میں میٹنگیں کیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور وہاں جا کر ان کو دین کی دعوت دی ان کی کمیونٹی ہال میں ان کو جمع کیا اور یوں کہا کہ میں آخری رسول تمہاری کتابوں میں لکھا ہے اب تمہارا فریضہ ہے کہ تم میرا ساتھ ہو انہوں نے ہم غور کریں گے اور اس کے بعد تم کو جواب دیں گے اور جواب یہ دیا کہ ہم تو خود کتاب والے ہیں ہمیں کسی اور کتاب اور نبی کی ضرورت نہیں ہے قرآن کریم نے اس کی بھی تشریحات کی بہرحال یہود کی ہٹ دھرمیوں کا ایک طویل سلسلہ پہلے سے جاری تھا اس میں ایک عجیب سا واقعہ جو ہے یہ والا اس کو سورت العراف میں اللہ تعالیٰ نے مزید تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا خت لطیقہ تھا کس وقت اس کا تو وہ پورا واقعہ وہاں پر بیان کیا ہے تفصیل کے ساتھ ہم یہاں اشارہ کیا یہ پرانے کریم کا دستور ہے کہ کہیں اجمال سے کام لیتے ہیں اور کہیں تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو جس کی ضرورت ہوتی ہے بار بار بیان کرتے ہیں جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ابلیس کا واقعہ اس کے نہ ماننے کا واقعہ قرآن کریم میں جگہ جگہ جگہ جگہ بیان ہوا ہے اور زیادہ تر مکی صورتوں کے اندر جو ہے اس کا تذکرہ آیا ہے یہ کیوں لاتے ہیں ایک ہی تذکرہ اور ایک ہی واقعے کو بار بار کیوں لاتے ہیں سمجھانے کے لیے لاتے ہیں عبرت کے لیے لاتے ہیں توجہ دلانے کے لیے لاتے ہیں اور قرآن کریم عبرت کی کتاب ہے اور فائدہ اٹھانے کی کتاب ہے اور یہ واقعہ نگاری کی کتاب نہیں ہے یہ افسانوں کی کتاب نہیں ہے افسانے میں ایک واقعہ آیا تو دوسری مرتبہ نہیں آئے گا لوگ پڑھیں گے نہیں لیکن یہاں ایک کی واقعہ کو کئی کئی مرتبہ بیان کرتے ہیں اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے لوگ فائدہ اٹھائیں اور عبرت حاصل کریں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق ایک سے لوگوں نے اپنے بیماروں کے سلسلے میں دعا کی درخواست کی کہ ان کے لیے دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ انہیں شفا کاملہ ملا دائمہ نصیب تائیباً فرمائیں اور بہت سے حضرات دنیا سے تشریف لے گئے ان کے لیے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ تمام مرحومین مرحومات کو جنت میں اعلیٰ اور بارہ مقامات عطا فرمائے قبر میں نور برسائے کروٹ کروٹ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 الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کوتاہیوں سے درگزر فرما اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما اے الہ العالمین ہمیں سو فیصد ایماندار دیندار تیرے احکام کا فرما بردار بنا اے الہ العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی اور زندگی کے ہر ہر شعبے میں نصیب فرما ہوں اے اللہ اپنی رضا دائمی عطا فرما اے اللہ العالمین ہمیں نمازوں کا پابند بنا تیرے احکام کا پابند بنا اے اللہ تیرے احکام سے محبت اور اس کی بجاوری کی توفیق ہمیں عطا فرما اے اللہ معاشیات سے حفاظت فرما اور اے اللہ تیرے احکام کے توڑنے سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنا جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو مٹا دیے گئے اے الہ العالمین ہمیں ان لوگوں میں سے بنا جو منعم علیہ رہے ہیں جن پر تیرا انعام رہا ہے اور جن سے تو راضی رہا ہے اے اللہ تو ہم سے بھی راضی ہو جا اور ہمیں اپنا بندہ بنا دے اے اللہ اپنی مخصوص عنایات سے ہمیں نواز دے اے اللہ ہمارے گناہوں پر نظر نہ کرنا اپنی شان کریمی کو دیکھتے ہوئے اللہ ہمارے جرائم کو درگزر فرما دے اے اللہ اگر تو نے معاف فرما دیا تو تیری شان میں اللہ العالمین کوئی فرق نہیں آتا لیکن اے اللہ ہم جیسوں کی بگڑی بن جاتی ہے اللہ ہماری بگڑی بنا دے اللہ پوری امت کی بگڑی بنا دے اللہ پوری امت کے حال پر رحم فرما دے کرم کے فیصلے فرما دے اللہ بیماروں کو شفا کاملہ کا فرما ایمان پر دنیا سے جانے والوں کی بھرپور مؤفرت فرما جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ جب دنیا سے جانے اللہ حفاظت ایمانی نصیب کرنا پورے مجمے کی مغفرت کرنا امت کے ایک فرد کی مفترت کرنا اے اللہ گھریلو اور بیرونی اور اندرونی اور بیرونی عربی اور سماجی تمام آفات بیات حادثات سے امت مسلمہ کی خاص طور پر اور پوری انسانیت کی حفاظت کرنا اے العالمین ہمارے ملک کی اور یہاں رہنے بسنے والی قوموں کی حفاظت کرنا جو ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں اللہ یہ ظلم کو ختم کرنا اور مظلومین اور مقروبین کی اللہ اپنے فضل سے مدد کرنا دس کے نصرت کے فیصلے کرنا اے العالمین دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو خیر منظور کرنا برحمتك يا ارحم الراحمين ذکر کریں گے اور ذکر میں بھی لا الہ الا اللہ پھر اس کے بعد الا اللہ پھر اس کے بعد اللہ و اللہ اور اس کے بعد اللہ یہ ایک ایک تصویر ہے جن حضرات کو جہری ذکر بتایا گیا ہے ان کو طریقہ بھی بتایا گیا ہے وہ اس طریقے سے اپنا ذکر جاری رہے جن کو نہیں بتایا ہے اور وہ ذکر کر رہے ہیں تو جہری نہیں کر رہے ہیں سری کر رہے ہیں سری جو ذکر کرنے والے ہیں ان کا طریقہ یہ ہے کہ جہری ذکر کرنے والوں کا بھی یہی طریقہ ہے دس مرتبہ لا الہ الا اللہ ایک مرتبہ محمد الرسول اللہ کیونکہ یہاں اجتماعی ذکر ہوتا ہے اس بنا پر یہ ترتیب مشکل ہوتی لیکن انفرادی ذکر میں ہر دس مرتبہ کے بعد ایک مرتبہ محمد الرسول رسول اللہ کلمے تک پہنچانے والے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی برکت سے ہم لوگ کلمہ پڑھنے والے بنے تو حضور کو بھول نہیں سکتے اس بنا پر یاد دہانی کے لیے بار بار محمد الرسول اللہ بیچ میں پڑھا جائے تو یہ ضروری ہوتا ہے اور جن کو جتنے اورات بتائے گئے ہیں وہ پڑھیں اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ذکر کر رہے ہیں تصویر پڑھ رہے ہیں مراقبہ نہیں کر رہے ہیں مراقبہ ہمارے سلسلے کی جان ہے اس لیے مراقبہ ناگزیر ہے اور پانچ منٹ میں بھی مراقبہ ہمارے مشائب جو تھے وہ کرتے تھے یہاں تک کہ بیٹھے ہیں تو حضرت فوراً کہتے تھے بھائی مراقب ہو جاؤ خالی بیٹھ کے کیا کرتے ہو باتیں کرو گے ادھر ادھر کی اس سے اچھا ہے مراقب ہو جاؤ تھوڑا سا میں کچھ کرنا نہیں ہوتا اپنے دل کو متوجہ کرنا ہوتا ہے اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا ہوتا ہے وہ کر لے تو تھوڑی دیر ذکر کے بعد ہم مراقبہ کریں گے مراقبہ بڑی اہم چیز ہے کئی مراقبات ہیں ان میں سے ایک دو مراقبے ہم لوگ کر لیتے ہیں کبھی موت کا تھوڑا سا کر لیتے ہیں کبھی اللہ کی رحمتوں میں استحزار کا کرتے ہیں یہ دو مراقبات بیک وقت ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے مراقبات ہیں جو ضرورت پڑنے پر ترقی دینے کے لیے اسباق کے طور پر مشاہد بتاتے ہیں یہ جو قرآن ہیں اس سے بھی ترقی ہوتی رہتی ہے ذکر اللہ سے بھی ہوتی ہے ترقی تلاوت قرآن کو نہ چھوڑا جائے اللہ مجھے آپ کو پوری امت کو اس کی توفیق کی فرمائیں گے تیرے سوا معبود ماںو کوئی نہیں ہے کوئی نہیں اور تیرے سوا مقصود ریتی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں اور تیرے سوا موجود رتی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں اب تو گے بس داد میں آخر ورد سوبا ہے میرے فيه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله اللہ شردا جے شردا جگ شردا جے شردا جی شردا جگ شردا جے شردا جے شردا جگ شردا جگ شردا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ سے بگڑتا ہے آدمی جس نے اسے سنوار لیا وہ سنور گیا اور جسم میں نقل و حرکت نہ ہو اور لگاتار ایک ہی تصور دل میں قائم کیا جائے اللہ کی رحمت برس رہی ہے اور دل میں سما رہی ہے اور دل اللہ اللہ اللہ کر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 دعا ہے اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأقوال والآفات وتمضي لنا بها جميع الحاجات وتحقرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك أعلى درجات تبلغنا بها صلغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وجدنا من كل الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكنت ولينا وقنا إلى سواء السبيل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها یا وہ بل سب قلوبنا بنا دينك دین یا مصرف القلوب سب قلوبنا بنا طاعتك اللہ مینہ نسالك دوام کا اللهم ملا نسالك اللہ مینہ کا تمام العافيه اللهم اللہ مینہ الشكر على کا شکر انا نسالك اللہ مینہ نہ سلو کا لا من دنیا والا اللہ ووفقنا للطاعات والعبادات وبارك لنا في الرزق والحسنات اللهم احفظنا يا من جميع البلايا والامراض اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وہاں قبل ذلك اے اللہ ہمارے کو معاف فرما اے اللہ ہماری کوتاہیوں سے غذ فرما اے اللہ بہت بڑے مجرم ہیں اے اللہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اے اللہ گناہوں کے سمندر میں غرق ہیں کرم کے بغیر نکل نہیں سکتے ہماری کشتی مزدار میں پھنسی ہوئی ہے اللہ بغیر تیرے کرم اور سہارے کے کنارے پر آ نہیں سکتی اے اللہ ہمارے گناہوں کو جاد کروا دے اے اللہ معاشیات میں ڈوبے ہوئے ہیں اپنے فضل سے مقصد کے فیصلے کرنا دے اے اللہ ہمارے گناہوں کا اگر دنیا کا کوئی دیکھے گا ظاہری بات ہے کہ وہ یہی کہے گا کہ اتنا بڑا گناہ گار معافی کے قابل نہیں ہوگا لیکن الہ العالمین تو بہت بڑا غفار ہے اے اللہ تو بہت بڑا ستار ہے اے اللہ تو دیکھتا رہا ہم گناہ کرتے رہے تو نعمتیں دیتا رہا ہم لاپروانیاں کرتے رہے اے اللہ ہم تیری روزی کھا کے کام توڑتے رہے اللہ کے کو خوش کرتے رہے العالمین بے حد جرائم کرتے رہے بڑے بڑے گناہ کرتے رہے کون سے گناہ ہیں جس کو بنا کہ ہم نے نہیں کیے ہیں یہ کرم ہے تیرا کہ تم نے ہمارے گناہوں پر پردے ڈال دیے ہیں اللہ آخرت میں بھی سردائی کا معاملہ کرنا اللہ پوشی کا معاملہ کرنا اللہ کرم کا معاملہ کرنا العالمین دنیا میں اگر کسی کو یہ گناہ کا پتا چل جائے تو ہمارے منہ پر تھوک دے گا اللہ اگر دوستوں کو پتہ چلے دوستیاں ختم ہو جائیں گی ماں باپ کو پتہ چلے وہ گھر سے نکال دیے جائیں گے محلے والوں کو پتا چلے تو محلے والے نفرت کریں گے لیکن اللہ نے ہمارے گناہوں پر ڈال دیے اے اللہ کرم کا معاملہ کروایا اے اللہ ستاری کا معاملہ کروایا اے اللہ کل آخرت میں بھی ستاری کا معاملہ اللہ کے سامنے اللہ صحابہ کے سامنے ہماری پردہ بنی نہ فرما اللہ پردہ کوشی کا معاملہ فرما اللہ سیاحت اور معاشیات سے ہمیں نکال دے اللہ نیٹیوں کا خوبر بنا دے اللہ کے گناہوں کی عادت چھڑا دے اللہ آنکھوں کے گناہ سے حفاظت کرتا سماج کے گناہوں سے حفاظت کرتا کانوں کے گناہ سے حفاظت کرتا اللہ جوانوں کو شرمکان کے گناہوں سے بنا دے اللہ چاروں طرف سے ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ معاشیات کے پتلے بن گئے ہیں اللہ شہزاد کے ہر کٹھے بن گئے ہیں اللہ العالمین ہماری حفاظت کروا رہے ہیں اللہ جو حالات ہم پر آ رہے ہیں اللہ ہمیں اقرار ہے کہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے اللہ ہماری معاشیات کا خلاصہ ہے اے العالمین ہمیں سچی توبہ نصیب کرنا دے اللہ تیرے دربار میں ہونے والا بنا دے اللہ مانگنے والا بنا دے اللہ تجھے منوانے والا بنا دے اللہ ہو کر تجھ سے لینے والا بنا دے تجھ سے ہونے کا یقین عطا کرنا دے دے سکتا ہے یہ یقین عطا کرنا ختم ہو سکتی ہیں ان چاہے تو ظالم ختم ہو سکتے ہیں ان چاہے تو ظلم و ستم کی چکیاں مٹ سکتی ہیں اے اللہ العالمین کرم کی نگاہ فرما دے اے اللہ نگاہ کرم فرما دے اے اللہ رحم کی نظر فرما دے اے اللہ ہماری معاشیات کو اے اللہ ہمارے سیاحت کو حسنات سے مبدل فرما دے ہمارے نیکیاں کرنے والے مزاج بنا دے اللہ نیکیوں کا اشوردہ فرما دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر ہر شعبے میں عطا فرما اے اللہ تیرے آفتاب پر چلنے والا بنا دے اے اللہ تیری مان کر زندگی گزارنے والا بنا دے اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دے اے اللہ پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما دے اے اللہ جو گھریلو الجھنیں دور فرما دے اے اللہ جو کاروباری پریشانیاں ہیں دور فرما دے اللہ جو قانونی رکاوٹیں ہیں دور فرما دے اللہ بہت سے مقامات پر تیرے گھر بن رہے ہیں اللہ عافیت کے ساتھ انہیں مکمل فرما دے اللہ تیرے بندے محنت کر رہے ہیں کہ جلدی بچ جائے غیر سے نصرت کے فیصلے فرما دے دست غیر سے مدد کے فیصلے فرما دے اور یہ تیرے گھر مکمل فرما کر انہیں آباد فرما دے علم مدارس کی حفاظت فرما اللہ علم مساجد کی حفاظت اے اللہ مراکز دینیا کی حفاظت فرما اللہ الفشار و انتشار کو ختم فرما اللہ آپس میں محبتیں عطا فرما اللہ ہمیں ایک بنا نیک بنا اللہ اپنی رضا لائقی ادا فرما اللہ تم سے راضی اور خوش ہو جا ہمیں اپنا بندہ بنا دے اللہ مقبول بندوں میں سے اور مخصوص بندوں میں سے ہمارا شمار فرما دے اللہ العالمین نمازوں کا پابند بنا دے اللہ فکر کا شہزائی بنا دے اللہ تیری یادوں بھری زندگی عطا فرما دے اللہ مطلب والی زندگی سے ہمارے حفاظت فرما اللہ پورے ملک کی حفاظت فرما یہاں رہنے بسنے والے لوگوں کی حفاظت فرما اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کا فرما کرنا جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور کرنا جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور کرنا اللہ جو مقروض ہیں غیر سے قرضوں کے پورا ہونے کی سبھی پیدا فرما اللہ العالمین جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا یا وہ چاہتے ہیں جو ان کے لیے دعائیں ہو اللہ ان کی تمام آجتوں کا غیر سے تقبل کروا اور اللہ جو مقروض ہیں ان کے غیر سے قرضے پورے کروا دے عدالتوں کی چارہ جو لوگ مبتلا ہیں اللہ وہ تمام ختم کروا دے اے اللہ اسپتالوں سے عدالتوں سے کچہریوں سے اللہ محفوظ کرنا ان کی پکڑ سے اللہ تعالیٰ حفاظت کرنا اللہ کو اپنی پکڑ سے بھی ہماری حفاظت کرنا ہماری معاشیات کی وجہ سے ہماری گرفت نہ کرواؤں اللہ ہماری نادانیوں کی وجہ سے ہماری قیمت نہ کرنا اللہ ہماری نسلوں میں دین کا شوق پیدا کرنا دے نمازوں کا شوق پیدا کرنا دے اللہ جیسے ان کو کھیل کا شوق ہے اللہ انہیں مسجد میں آنے والا بنا دے اللہ ترقی عطا کرنا دنیا کی ترقیات سے اللہ تون نہیں ہوگا لیکن اللہ تین کو مقصد بنا کر چلنے والا بنا دے العالمین ہاتھ اٹھا کے جو مانگا ہوا عطا فرما دے اللہ تیرے دربار میں حاضری ہوئی اور اللہ تیرا نام لیا گیا اللہ اسے اپنے فضل سے قبول کرنا ہمیں تو تیرا نام لینا بھی نہیں آتا لیکن محض اپنے فضل سے یہ ٹوٹا پھوٹا قبول فرما دے ہمارے دلوں کو نور مارے پر سے منور فرما دے اللہ ہمارے دلوں کو چپتا دے اللہ العالمین مشاہد کے قیوز اور کمالات جاری فرما دے اللہ ان کے قیوز سے ہمیں محروم نہ کرنا جتنے برگزیدہ بتے دنیا میں حیات نے ان کی عمروں میں برکتیں عطا کرنا ان کو اللہ حفاظتیں غیر سے عطا کرنا ہر قسم کے خطروں سے ان کی حفاظت کرنا اور اللہ جو دنیا سے جا چکے ہیں اپنے کام کر کر کے اللہ ان کی خدمات جلیلہ کو قبول کرنا اپنے بہترین بدلے عطا فرما اے اللہ یہ اپنے فضل کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو دکھایا دور کرنا